بشر بن مفضل نے کہا ہمیں شعبہ نے انس بن سیرین سے حدیث بیان کی انہوں نے معبد بن سیرین سے انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انس بن سیرین نے کہا میں نے ان یعنی معبد سے پوچھا آپ نے یہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے خود سنا ہے انہوں نے کہا ہاں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس بات کا کوئی نقصان نہیں کہ تم ایسا نہ کرو یہ تو صرف تقدیر ہے یعنی جو تم عزل کرو یا نہ کرو باہر صورت پوری ہو کر رہے گی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو سنتالیس